قطادہ کے ایک اور شاگرد ابن ابی عروبہ نے اسی سنت کے ساتھ یعنی مذکورہ بالا روایت بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی اور فرمایا میں جان گیا کہ تم میں سے کوئی مجھے اس میں الجھا رہا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر آٹھ سو نواسی